شاعر دین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہمارے اندر بدقسمتی سے ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو رمضان کے زمانے میں بھی اللہ تعالی کی طرف رجوع نہیں کرتے رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے مگر ان کے گھروں میں یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہاں کچھ مسلمان بستے ہیں جن کے لیے یہ مہینہ کوئی خاص معنی رکھتا ہے روزہ رکھنا تو درکنار اس کا احترام کرنے کی توفیق بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی رمضان کے زمانے میں وہ اسی طرح اطمینان سے کھاتے اور پیتے رہتے ہیں جیسے کوئی عیسائی یا ہندو یا سکھ کھاتا پیتا ہے حقیقت یہ یہ ہے کہ جو لوگ طرز عمل اختیار کرتے ہیں ان کی مثال اس بنجر زمین کی سی ہے جس کے اندر بارش کا موسم آنے پر بھی جب کہ ہر طرف سبزہ زار پھیلا ہوتا ہے اور کھیتیاں پھلتی اور پھولتی ہیں گھاس کا ایک تنکا تک پیدا نہیں ہوتا بارش کا زمانہ جس طرح زمین کے لیے رویتگی کا موسم ہے ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک روح اسلام کے لیے بالدگی کا موسم ہے اگر اللہ تعالی نے روزے کا حکم اس شکل میں دیا ہوتا کہ مسلمانوں میں سے ہر شخص جب چاہے روزہ رکھ کر تیس روزو کی تعداد پوری کر لیا کرے تو ہماری دینی زندگی میں یہ موسم سی کیفیت کبھی پیدا نہ ہو سکتی تھی لیکن اس حکیم مطلق نے حکم اس شکل میں دیا کہ تمام مسلمان ایک ہی مہینے میں ایک ساتھ روزے رکھے اس چیز نے موسم کی سی کیفیت پیدا کر دی موسم جب آتا ہے تو اعلیٰ درجے کی زرخیز زمینوں کو چھوڑے جس زمین میں کسی بھی رویتگی کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر سے بھی سبزی کی کوپلے پھوٹنے لگتی ہے کیونکہ موسم کی برکت یہی ہے کہ رویتگی کی ادنا سے ادنا صلاحیت رکھنے والی زمین بھی اس کے فیض سے محروم نہیں رہتی اور جو زمین موسم آنے پر بھی ایک کوپل تک نہ نکالے اس کی یہ کیفیت اس بات کی سری علامت ہوتی ہے کہ وہ قوت نمو سے بالکل خالی ہے اسی طرح رمضان ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس مسلمان کے اندر ایمان کی ایک رمق اور اسلام کا کوئی ذرہ برابر جذبہ بھی موجود ہو وہ گیارہ مہینے خواہ کیسے ہی بے حص رہا ہو اس مہینے کے آتے ہی اس کے اندر کا سویا ہوا ایمان کروٹے لینے لگتا ہے ایک مہینے تک تمام مسلمانوں کا بیک وقت سہری کے لیے اٹھنا سب کا ایک ساتھ دن بھر روزے رکھنا ایک ہی وقت میں سب کا افطار کرنا اور راتوں کو جگہ جگہ تراوی پڑھنا مسلمان کی بستیوں میں ایک زبردست اجتماعی ماحول پیدا کر دیتا ہے جس کی برکت سے مسجدیں بھر جاتی ہیں ہر طرف تلاوت قرآن کا چرچا ہونے لگتا ہے وہ لوگ بھی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں جو دوسرے دنوں میں نماز کے پابند نہیں ہوتے اور وہ لوگ بھی روزے رکھنے لگتے ہیں جن کے اندر دوسرے دنوں میں دین سے کوئی خاص لگاؤ نہیں پایا جاتا اس ماحول میں بھی اگر کوئی شخص بالکل غیر متاثر رہتا ہے خدا کی طرف کوئی رجوع اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا نماز روزے اور تلاوت قرآن کے لیے کوئی رغبت اس کے دل میں نہیں ابھرتی تو اس کے صاف معنی یہی ہے کہ اس کا دل جذب ایمانی سے قطعاً خالی ہے اسلام سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا ہے خدا اور اس کے دین کے ساتھ اور مسلمانوں کی ملت کے ساتھ جتنے روابط ہو سکتے تھے ان سب کو اس نے کاٹ پھینکا ہے اس کے بعد آپ کیا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو کر مسلمانوں کی ملت میں آنکھیں کھول کر مسلمان معاشرے کا ایک جز ہو کر اس قوم کے دین اور اس کے نظام حیات ہی سے اپنے مقدس ترین تعلقات اور روابط کو اس طرح کاٹ سکتا ہے وہ کل اس قوم کے ساتھ کوئی اور خیانت نہ کر بیٹھے گا ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی بندگی ہی میں تو یہ طرز عمل اختیار کر رہا ہے سوال یہ ہے کہ جب اس کی خواہشات اس سے یہ کچھ کرا سکتی ہیں تو کل یہی خواہشات اس سے اور کیا کچھ نہ کرا سکے گی حضرات ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ یہ صورتحال ہمارے ہاں آخر کیوں پیدا ہوئی ہے اگر چند آدمی اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس سے نظر انداز کیا جا سکتا تھا مگر یہاں تو ہزاروں لاکھوں آدمی ہمارے اندر ایسے موجود ہیں جو الانیہ اور فخریہ رمضان میں کھاتے پیتے رہتے ہیں اور الٹا روزے داروں کو شرمندہ کرتے ہیں یہ فی الواقع بڑی تشویش کی بات ہے اور ہمیں اس کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ صورتحال دراصل اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے ایک مدت سے اس بات کی پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے کہ ہمارے اندر جو اصلاح عظیم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب نے کی تھی وہ ہمارے معاشرے میں باقی رہتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے ہمیں اپنی قوم کی دنیا بنانے کی تو بڑی فکر رہی ہے اور اس کے لیے ہم بڑی تغدو کرتے رہے ہیں مگر اس عظیم الشان اخلاقی اور روحانی اصلاح اور اس زبردست دینی نظام کو برقرار رکھنے کی کوئی فکر ہمیں نہیں رہی جس پر ہماری ملت کے معاشرے کو قائم کیا گیا تھا بلکہ اس کے برعکس ہمارے ہاں بڑے پیمانے پر تعلیم و تربیت اور قانون و ضابطہ کا وہ نظام کار فرما رہا ہے جو اس ڈھانچے کو منہدم کرنے والا ہے اسی کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے عظیم ترین مقدسات کے پامال ہونے کی ہمارے اثر طبقے اتنی بھی پرواہ نہیں کرتے جتنی اپنی پتلون کی شکن خراب ہو جانے کی کرتے ہیں